حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے اس چور پر جو انڈا چراتا ہے تو بالآخر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تراسی